إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من من شرور أنفسنا ومن ومن سيئات عمالنا يهده الله الله الله فلا فلا مضل له له يضلله هادي وأشهد وأشهد أن أن لا إله إلا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا حق محتی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 الذي علم علم بالقلم الانسان ما لم يعلم محترم سامعین بزرگان دین نوجوان ساتھیوں دینی ماں اور بہنوں یہ خطبے کی مناسبت سے خطبے کے عنوان کی مناسبت سے سورہ اقرا یا سورت العلق ہیں اس کی ابتدائی پانچ آیات تلاوت کی گئی ہیں جو آج خطبے کا اصل موضوع اور عنوان ہیں اسلام میں علم کا بڑا اونچا مقام و مرتبہ ہے سیکھنے سکھانے علم کو عام کرنے کی بڑی رغبت اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں دی ہے اسلام سب سے پہلا دین اسلام یہ مذہب ہے جو دین جو تعلیم کی علم برداری کیا اور دنیا میں سب سے زیادہ علم کی نشر و اشاعت کی ترغیب دلائی ہے یہ سب سے پہلی وہی ہے جو ہیرا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نادل ہوئی جبرائیل امین آئے اور نبی علیہ سلاط اسلام کو گلے لگایا دبوچا اور فرمایا اے پارا تم پڑھو آپ نے شاط میں انا انقاری مجھے پڑھنا نہیں آتا تین مرتبہ آپ کے ساتھ یہی معاملہ جبرائیل امین نے کیا یہ پڑا پڑھو اللہ کے رسول سے سلم فرماتے ماں انا قارحی آخر کار پھر جبرائیل امین نے فرمایا یہ پڑا بسم رب کل خلق خلق الانسان من عرق علق یہ پانچ آیتیں نبی علیہ السلاط اسلام کو پڑھائیں اور پھر امین واپس چلے گئے واقعہ پورا صحیح بخاری کی ابتدائی روایتوں میں موجود ہے یہ وہی سب سے پہلی وہی جو آئی وہ تعلیم و تعلم کی آئی یہ اور بسم رب کلدی خلق اور تعلیم تعلم کا کہ جتنے وسائل ہو سکتے تھے پھر اللہ رب العالمین نے وہ بھی بیان کیا ایک تو ہوتا ہے درس و تدریس کا بیٹھ کے پڑھنے پڑھانے کا اور دوسرا بہت بڑا ذریعہ ہے سید کتابہ او کما کار رہے اس اسلام جیسے کہ نبی رہسراف شام نے فرمایا کہ علم کو قید کر لو جگڑ لو بند کر لو اپنے قلم کے ذریعے اسی لیے رب العالمین نے جو ابتدائی وہی نادر کی اس میں قلم سے لکھنے کا بھی تذکرہ کیا فرمایا اللہ علامہ بل قلم رب العالمین آپ کا جو رب ہے اس نے قلم پکڑنے اور قلم سے لکھنے اور قلم کے ذریعے علم کے نشر اشاعت کا طریقہ بھی اس نے آپ کو سکھلا دیا ہے اس سے پہلے کسی بھی آسمانی کتاب یا کسی نبی کی یہاں وہ تعلیمات نہیں ملتی لکھنے پڑھنے کی جو آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی شریعت میں ہے اسی لیے نبی علیہ السلاۃ السلام نے اول یوم سے تعلیم و تعلیم کا سلسلہ جاری کیا یہاں تک کہ جب جنگ بدر کے موقع پر کفار مکہ کے قیدی نبی السلام کے پاس لائے گئے تو ان میں سے کتنوں کو نبی السلام نے لیے اجازت دیا کہ تم اتنے مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا دو تو تمہیں آزاد کر دیا جائے گا صرف تعلیم و تعلم کا سلسلہ قائم کرنے کے لیے رب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ حضرات نے سنا ہوگا صحاب صحابہ یہ کون تھے مسجد نبوی کے اندر ایک چبوتنا بنا دیا گیا تھا جہاں سے جہاں بیٹھ کر کے لوگ چوبیس گھنٹے علم حاصل کرتے ان کا اور کوئی کام نہیں رہتا تھا وہاں رہنا اور باہر سے جو کچھ کھانا آ جائے اسی پر گزارا کرنا اور چوبیس گھنٹے قرآن یاد کرنا حدیثیں یاد کرنا خطاب یاد کرنا نبی احترا کی یہی ان کا کام تھا ان کو اصحاب صفا کہا گیا اور انہی اصحاب صفا سے پڑھ کر کے نکلنے والے لوگوں میں جلیل القدر صحابی حضرت ابو حرے رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں اس طرح سے تقریباً کہا جاتا ہے ایک وقت میں ستر پچہتر صحاب ایک نام وہاں رہ کر کے علم حاصل کرتے تھے جن کا کام ہی صرف یہ تھا کہ وہاں رہیں اور چوبیس گھنٹے علم سیکھیں اور گہروں کو پڑھائیں اور غیروں کو بتائیں بتائیں اور یہ بھی یاد رکھیں اسلام نے جو رغبت دلائی ہے یہ جس میں رب لگی خرا آپ اپنے رب کے نام سے پڑھیں جس نے آپ کو پیدا کیا ہے یہی وہ آیات تھی جس نے تقریباً ساڑھے سات سو سال تک مسلمانوں کو دنیا کے ہر میدان میں علم کی خدمت کرنے کا موقع عطا کیا مسلمانوں کے اندر رب رکھی دنیا کے اندر جتنے علوم و فنون رائج ہوئے یہ اسلام کی برکت ہے یہاں تک کہ صحابہ کرام اوساد اور جب نبی السلام شام کی حدیث پڑھی کہ اللہ کے رسول سے سنگم نے شاپ نمایا حضرت اسامہ بن شریف رضی اللہ تعالیٰ ہو مشہور صحابی ہیں ان سے حدیث نقل کیا ہے امام ابو داؤ امام تنویدی امام نشری ابن ماجہ امام احمد بن حمبل اور امام ابن حبان محمد اللہ نے ان بزرگوں نے ہاں، ان بزرگوں نے نبی علیہ خان کی حدیث اسامہ بن شریف رضی اللہ تعالیٰ روایت کیا کہ نبی علیہ سراف خان نے شاخ رمایا عباد اللہ عباد الله تداووا مرضاكم فإن الله لم ينزل دان إلا أنزل به شفان غير دائن وهو الحرم أو كما قال عليه الصلاة والسلام نبي عليه الصلاة والسلام رشاد رمايا عباد الله اے اللہ کے بندو اپنے مریضوں کا علاج کیا کرو دوائیں کرو بیماری کو لے کر کے بیٹھے نہ رہو بچہ بیمار ہو یا تم بیمار ہو برابر بیماریوں کا علاج آج کرو پھر آپ نے فرمایا یاد رکھنا دوا اندر بہو شفان اے لوگ اس دنیا میں اللہ رب العالمین جب بھی کوئی بیماری پیدا کرتے ہیں تو بیماری ہی کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کی دوا اس کی شفا بھی نازل کر دیتے ہیں دوسری روایت میں آیا نبی السلام نے وضاحت کیا بیماری کے ساتھ ہی رب العالمین دوا اور علاج اور شفا بھی نادل کرتا ہے کبھی سے بیماری تو لوگوں کے سامنے آ گئی اور اس دوا اور علاج کے ڈھونڈنے میں لوگوں کو کچھ ٹائم لگ جاتا ہے لیکن اللہ رب العالمین ما انزل دوان دان اللہ انزل بھی شفا اللہ رب العالمین نے جب بھی کوئی بیماری دنیا میں پیدا کیا بیماری کے ساتھ اس کا علاج اور اس کی دوا بھی اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے آپ نے ساتھ نمایا بس ایک ہی بیماری ہے غیر دائی ایک ہی بیماری ہے جس کی کوئی دوا نہیں ہے ایک ہی بیماری ہے جس کی کوئی دوا اللہ رب العالمین نے نازل نہیں کیا ہے اب سوال ہوا یا رسول اللہ وہ کون سی بیماری ہے آج میں بڑھاپا لیکن ہم نے علاج نکال لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری نازل کیا ساری بیماری کا علاج ایک بیماری ہے جس کا کوئی علاج نہیں وہ ہے تو اب اللہ کے رسول نے فرمایا بڑھاپا آدمی اپنے بڑھاپے کو روکنا چاہے کتنی بھی دوائیں کرنا چاہے لیکن بڑھاپا کبھی رکتا نہیں دن ب دن بڑھاپا بڑھتا جاتا ہے اور اس میں بھی بڑی رغبت ہے اس میں اس میں بڑی نصیحت ہے رب ساتھ رمایا اول امن وم میرے کمبا دکڑ دکڑ اے لوگوں یہ تمہارا بڑھاپا جو آ رہا ہے یہ تمہیں خطرے کی گھنٹی موت کی گھنٹی قبر کے قریب پہنچنے کی علامت اور نشانی میں نے بنا دیا ہے اب تم آئینے کے سامنے کھڑے ہوئے تمہارے بال سفید نظر آنے لگے اب چہروں پر پل آ رہا ہے چمڑے سکڑ رہے ہیں اب سمجھ جاؤ کہ ہاں آخرت کی تیاری کر لو اب قبر کی مندر قریب آ چکی ہے اسی لیے رب العالمین نے ساتھ نمایا نبی شیر سراج صاحب نے ساتھ روایا کہ آمد کے دن حشر کے میدان میں اللہ رب العالمین اعلان کریں گے اینا بنا اس تین اینا بنا اس تین اینا بنا اس تین حشر کے میدان میں ہمارے وہ بندے کہاں ہیں جن کو سات تک میں نے زندہ رکھا تھا کہاں ہے وہ لوگ اے رابنا اس چیز کہاں ہے وہ لوگ جن کو میں نے سات سالہ زندگی عطا کی تھی صحت کے ساتھ تندرستی کے ساتھ خوشحالی کے ساتھ ہوش اور خواش میں ہم نے سات سال ان کو زندہ رکھا تھا صحیح بخاری کو مسلم کی روایت آپ نے ساتھ نمایا لقد آدر اللہ اللہ رب العالمین نے جس انسان کو سات سال کی زندگی دے دیا اب کسی گناہ پر کوئی عمر اللہ اس کا قبول نہیں کرے گا جب وہ انسان سات سارا زندگی پا جانے کے بعد بھی اگر اپنے گناہوں سے توبہ نہ کیا برائیوں کا احساس نہ ہوا عذاب کمر کا خوف نہ پیدا ہوا حشر و نشر کی فکرت نہ پیدا ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ اللہ تعالیٰ ساتھ رماتے ہیں اب قیامت کے بھی اگر وہ چیز سیکھے اور چلائے ربنا دنو دینا ہم نے اپنے گناہوں کے گھر کر لیا ہمیں ایک مرتبہ دنیا میں واپس کر دے اب پتا چل گیا کہ سوائے نیک مال کے آپ کے یہاں کچھ کام آنے والے نہیں ہے وہ چیختا ہے وہ میسر خون سیاح جہنم میں سیکھتا ہے اور چلاتا ہے شور مچاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے بنواتے امن امیر کما تذکر دس کرو فری ہنت تجھے اسے جہنم کے آگ یہاں پر رکھے گی اور اسی میں تو چلتا رہے و امیر کما تذکر فی ہے من تذکر میں نے تجھے اتنی مہلت کیا تھا سات سال اگر تو عبرت و نصیب حاصل کرنا چاہتا اپنی اصلاح کرنا چاہتا تو اصلاح کر سکتا ہے بات اور دے کر رہا تھا کہ نبی آپ کو سامنے ساتھ کمایا ساری بیماری عباد اللہ اللہ کے مندو اپنے مریضوں کا علاج کرو ہم نے ہر بیماریوں کا علاج کرو اللہ رب العالمین جب بھی کوئی بیماری دنیا میں نادل کرتا ہے تو اس کے ساتھ شفا بھی نادل کرتا ہے صرف ایک بیماری ایسی ایسی ہے جس کا کوئی علاج نہیں وہ ہے بڑھاپا لیکن میرے بھائیوں یہ جو نذیر تھا باڑھ سفید ہوئے یہ نذیر تھا وارننگ دی جا رہی تھی جتنے میں درد پکڑ لی گئے کمر ٹیڑھی ہو گئی بغیر سہارے اٹھنے لائق نہیں رہ گیا یہ سب نذیر تھی نذیر تھا اللہ رب العالمین کی طرف سے وارننگ تھی اب سدھر جا اب سدھر جا لیکن اگر اس پر نہ سدھرا تو بڑا بدبخت ہوتا ہے بڑا بد نصیب لیکن میں نے کہا کوئی بیماری تو نہیں لیکن ہم نے بیماری کو کر ہم نے علاج ڈھونڈ لیا ہے آپ کے مسلمانوں نے بڑھاپے کا بھی علاج ڈھونڈ رکھا ہے کیوں بہت سارے ساتھی سمجھ گئے ہوں گے داڑھی رکھیں گے بال سفید ہوں گے تو مشکل آ جائے گی لوگ بوڑھا سمجھیں گے پہلے تو کالا کرنا شروع کر دوں کالا کرنا شروع کر دوں تالے پر بھی اگر نہ لکھنا تو سفید بالوں کو نوچنے لگے وہ بھی نکال دو اگر وہ بھی نہیں تو موش سب وہ دونوں صاف کر دو تاکہ کوئی بال سفید جسم پر نظر ہی نہ آئے میرے بھائیوں اسی لیے ساری زندگی گزر گئی ہے آج بوڑھے کو بھی نماز پڑھنے کی توفیق نہ مل پائی آج تک اس بوڑھے کو بھی ہدایت نہ مل سکی یہ ایسی بیماری ہے آپ اپنے علاج کریں گے لیکن دل آپ کا کہے گا کہ نہیں میں بوڑھا ہو گیا ہوں لوگوں سے اپنے بڑھاپے کو چھپاؤ گے لیکن اپنے دل سے اپنے بڑھاپے کو نہیں چھپا سکتے دل کہتا ہے ہاں بوڑھے ہو گئے ہیں ہمارے اندر یہ کمزوریاں آ گئی ہے میرے بھائی نبی علیہ السلام نے فرمایا یہی ایک بیماری ہے جس کا کوئی علاج اللہ تعالیٰ نے نادل نہ کیا مسلمانوں نے اسے حدیث کی میں سب سے پہلے علاج اور معالجے کے لیے دوائیاں ایجاد کی خیر للناس نبی نے فرمایا میری امت میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ اٹھا فائدہ فائدہ پہنچائے انسانیت کی خدمت کے لیے انہوں نے حساب کتاب رائج کیا ریاضیات رائج کیا انہوں نے طرح طرح کی سواریاں ایجاد کی اور انہوں نے طرح طرح سے علاج معالجے جو آج دنیا کے اندر آپ نظر آ رہے ہیں یہ سب ایجادات مسلمانوں کی ہیں لیکن چھ سو سال کے بعد جب مسلمانوں نے علم حاصل کرنے تحقیق اور جستجو میں کیا یہ سارا سرمایہ یورپ اور مغرب لے گیا اور اب مسلمانوں کے اس میدان میں پیچھے جانے کی بنا پر ساری غلامی آج ہم مسلمان کی کر رہے ہیں کی گوا ہم نے جو سے میرا کپائی تھی سوریا سے کمی آسمانے ہم کو دینا حکومت کا تو وہ چاروں عورتی سے نہیں چارہ کوئی آئین دنیا سے نہیں آئین دنیا سے مسلم ہے کوئی چارہ اللہ ہو گھر لے مگر وہ علم سے موتی ہے ہاں، اپنے آبا کی کتابیں جن کو دیکھا میں نے یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا آج یہ بڑے بڑے سپر پاور یہ مغرب اور مشرق جو بنے ہوئے ہیں یہ ساڑھے سات سو سال تک ہمارے محتاج تھے ان کے ہاں عربی زبان پڑھائی جاتی تھی عربی زبان کی سیکھتے تھے ان کے ہاں کوئی اسکول اور کوئی مدرسہ انگلش میڈیم سے نہیں ہوتا تھا وہ عربی سے محتاج تھے کیوں پورے بنیادی علوم اور دینی علوم عربی زبان مسلمانوں نے ایجاد کیا تھا اسی کا ترجمہ کیا پھر اس طرح سے تجمہ کر لینے کے بعد اللہ حسن اب انہوں نے ایسا کیا اپنی پوری تاریخ مرتب کر کے یہ بتا دیا کہ جو کچھ کیا ہے وہ ہم نے کیا ہے مسلمانوں نے آج تک کچھ بھی نہیں کیا حالانکہ سب کچھ مسلمانوں نے کیا جب اللہ حسن مسلمانوں اپنی تاریخ پڑھو میڈیکل علاج مانچا مسلمانوں نے ایجاد کیا یہ سائنس جو آج موجود ہے سب سے پہلے مسلمانوں نے ایجاد کیا فلسفہ مسلمانوں نے ایجاد کیا مندر کے الگ بار مسلمان رہے ساری چیزیں مسلمانوں کی ایجاد کرنا ہے لیکن مسلمان یہ چند صدیوں سے ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے ایسے دور ہٹ گئے اپنی دنیا داری میں پھنس گئے کہ ہمارا سارا علم جو ہے دوسروں کے پاس رہ گیا اور ہر اعتبار سے محروم ہو گئے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک کامال کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں علم حاصل کرنے کی توفیق دے اکول کو لہٰذا وہ استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ <clears throat> الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد میرے بھائیو اسلام کہتا ہے دعا مانگو ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفي الاخره حسنا اللہ ہمیں صرف آخرت ہی نہیں چاہیے دنیا بھی چاہیے اور دونوں کی بھلائی اللہ مجھے نواز دے اللہ تعالیٰ پھر وہی پرانا دور جو تقریباً سات آٹھ سال تک ہم نے ہمارے ہمیں اللہ نے عطا کیا تھا دعا کرو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں وہی عطا کر دے دنیاوی علوم کے ساتھ میرے بھائیوں دینی علوم کا حاصل کرنا بھی بے انتہا ضروری ہے کیوں دنیاوی علوم سے آپ انسانی خدمات تو کر سکتے ہیں آپ دنیا میں عروج و ترقی کا راستہ اختیار کر سکتے ہیں لیکن جب تک دینی علم رکھو ہم کبھی بھی اپنے دین اپنے ایمان اپنے روز نماز اللہ رب العالمین کی معرفت و پہچان حاصل نہیں کر سکتے اسی لیے رب العالمین نے قرآن و حدیث میں نبی کو بہت ہی زیادہ رغبت دلائی ہے کہ انسان دینی علوم بھی حاصل کرے دنیا داری کمائے تجارت کاروبار کا علم حاصل کرے لیکن ان تمام چیزوں پر دینی علوم کو مقدم کرے رب العالمین فرماتے ہیں یہی علم جس کے پاس آیا وہی اپنے رب کو پہچانتا ہے وہی رب کا مقام و مرتبہ پہچانتا ہے وہی شرک و صرف کو سمجھتا ہے وہی رسول کا مقام سمجھے گا ماں باپ کا مرتبہ وہ سمجھے گا بیوی بچوں کا مقام و مرتبہ وہ سمجھے گا جس کے پاس دینی اور شرعی علوم ہو اللہ نے آپ کے معاشرے میں کس کو کیا حق کیا مرتبہ دیا ہے کسی کے حقوق ہم پر کیا ہوتے ہیں اس کا علم جو ہے کتاب و سنت سے حاصل ہوتا ہے اسی لیے شریعت کا علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے رب العالمین نے بڑی عجیب سے مثال دی سورت نمبر ایک سو بائیس کے اندر رب العالمین نے فرمایا او من مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك کا للكافرين ما كانوا يعملون رب العالمین نے فرمایا ایک آدمی بولتا تھا یعنی کفر و شرک میں ہے ضلالت اور گمراہی میں ہے سمجھو کہ وہ مردہ پڑا تھا یہی نہ ہم نے اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کو اسلام دے کر کے ہم نے ایمان سے نماز کر کے ہم نے اس کو زندہ کیا اور زندہ کر دینے کے بعد وہ جہاں نورن ہم نے کتاب و سنت کا اسے علم دیا کتاب و سنت کے علم کو اللہ تعالیٰ نے نور قرار دیا ہے روشنی قرار دیا ہے گویا کی دنیا کے اندر کفر و شرک کو پہچاننے حق اور باطل کی مارفت حاصل کرنے کے لیے دوستوں دو ہی چراغ ہیں دو ہی لائٹیں ہیں ایک ہے کتاب اللہ اور دوسری ہے سنت رسول اللہ رب العالمین نے ساتھ اور ہم نے اس کو مردہ تھا زندہ کیا زندہ کرنے کے بعد ہم نے اس کو دو نور دیا ہے ایک ہاتھ میں ایک نور اور دوسرے ہاتھ میں دوسرا نور ایک میں کتاب اللہ ہے اور دوسرے میں سنت رسول اللہ ہے مشی اب وہ یہی نور لے کر کے نور ایمان اور یہی علم لے کر کے کتاب و سنت کا علم لے کر کے لوگوں میں چلتا ہے مسجد میں ہے تو اسی نور کے روشنی میں نکلتا ہے تو نور کے روشنی میں اور باہر آتا ہے تو نور کے روشنی میں کسی دکان پر جاتا ہے تو اس کے ساتھ دونوں نور ایک کتاب اللہ اور دوسرے سنت رسول اللہ اللہ یہ دونوں نور اس کے ساتھ ہوتے ہیں وہ ایمان کو ایمان سمجھتا ہے اسے نیکی میں مزہ آتا ہے وہ کتاب وہ شریعت کی پابندی کرتا ہے اسے برائیوں سے نفرت ہوتی ہے ایک بندہ تو یہ ہے جس کو ہم نے ایمان اور اسلام کے بعد کتاب اللہ سنت رسول کا علم عطا کیا اس کو نور عطا کیا وہ تاریخی میں نہیں ہے وہ اجالے میں ہے اور نور سورج سے بھی زیادہ روشنی والا نور اس کا ہے کتاب اللہ سنت رسول ایک مسل ایک بندہ تو یہ ہے کہ اس کے دل مقابل ایک دوسرا انسان ہے ہم نے جس کو زندہ نہ کیا ایمان نصیب نہ کیا توحید و سنت کی توفیق نہ ملی بلکہ وہ تاریخیوں میں ہے باپ دادا کے رسم و کی تاریخی کبر و شرک کی تاریخی برائیوں کی تاریخی کی تاریخی حرام تمام کاریوں کی تاریخی چاروں طرف سے تاریخی میں ہے اور ایسی تاریخی جس سے وہ قیامت تک نکل نہیں سکتا ہم نے اس کو علم سے محروم کیا کتاب و سنت سے محروم کیا وہ نئی سب جمی رہا اللہ نے فرمایا کیا دونوں برابر ہو سکتی ہے ایک کو میں نے علم دیا کتاب و سنت کا دوسرے کو میں نے محروم کیا علم سے دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے جس کو میں نے نور دیا جس کو میں نے علم دیا وہ حق کو حق سمجھتا ہے اور باطل کو باطل سمجھتا ہے اور جس کو ہم نے محروم کر دیا ہے علم سے وہ حق کو حق نہیں سمجھتا باطل کو حق سمجھتا ہے اور حق کو باطل سمجھتا ہے وہ کبر و شرک سے اس کو نفرت نہیں اسے نیکیوں میں مزہ نہیں بلکہ اسے برائیوں میں مزہ آیا کرتا ہے اللہ نے فرمایا دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے یہ علم کی برکت ہے اسی لیے رب رب العالمین نے ارشاد فرمایا وما قدر اللہ حق کا قدری ان یہودیوں نے ان پر انہیں جب یہ محروم ہیں ایمان سے کتاب اللہ سنت رسول کے ان میں سے محروم ہیں تو ما قدر اللہ حق کا قدری یہ اللہ کو نہیں پہچانے جیسے پہچاننے کا حق ہے اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت کا علم عطا کرے اسی لیے نبی علیہ السلام نے اعلان کیا اے لوگوں صحیح بخاری و مسلم کے روایت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اے لوگوں میں ساتھ سمایا بھی خیرن جو فکر ہو صدیق جب کسی انسان کے ساتھ کسی بندے کے ساتھ اللہ بھلائی کا اور خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں دین کا علم عطا کر دیتے ہیں یہ بہت بڑی نعمت ہے میور دلّی خیرن یہ وقت ہو رشوس بندے کے ساتھ اللہ بھلائی چاہتے دنیا کی بھلائی آخرت کی بھلائی دین دنیا کی بھلائی اللہ جس کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا کرتے ہیں اللہ ہمارے سارے بھائیوں کو اور ہم کو بھی دین کی سمجھ عطا کرتے اور ایک چیز اور کیا رکھے گا یہ دین کی سمجھ دین کا کتاب یہ وہی معتبر ہوگی جو کتاب اللہ سنت رسول سے ہاتھ حاصل کی جائے کیوں آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت حجت الوداع کے موقع پر ارشاد سنایا اے میرے امت کے لوگوں ممکن ہے آئندہ سال ہماری تمہاری ملاقات نہ ہو رب کا بلاوا اور میں رب کے پاس چلا جاؤں اور دنیا سے میں میں سے میرا وجود ختم ہو جائے میں تو چلا جاؤں گا لیکن طرح تو میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر کے جاؤں گا جب تک ان کو مضبوطی سے پکڑو گے ہر کس گمراہ نہیں ہوگے گمراہی سے گھر بچنا ہے میرے پاس اگر میرے دنیا سے جانے کے بعد قیامت تک آنے والے مسلمانوں تم کو گمراہی سے بچنا ہے تو میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ان کو خوب مضبوطی سے پکڑ لینا نمبر ہے کتاب اللہ نمبر دو سنتی کتاب اللہ اور میری سنت ایک چیز اور یاد رکھنا یہ علم حاصل کیا جائے گا دین کی سمجھ جو حاصل ہوگی یہ علماء سے حاصل کیا جائے گا غیر عالم کبھی دین کو نہیں سکھلا سکتا اسی لیے رب العالمین نے قرآن صاحب دو مقام مکان عالم اگر تمہیں علم نہیں ہے تو علم والوں سے پوچھا کرو یہ کتاب سنت والا جو یہ جس کے پاس علم ہے اس سے تم پوچھ لیا کرو اور ایک چیز اور یاد رکھائیں کیوں رکھیے یا در بتا دیں اس سفروں سے کا دیوی علوم کے سیکھنے سکھانے کا سارا و مدار اللہ رب العالمین نے بہت پر رکھا ہے اسی لیے ہمیشہ اللہ اکبر ہمیشہ اسلام نے رغبت دلائی کہ جو علماء تمہارے سامنے ہو ان سے فائدہ اٹھا لو کہیں ایسا نہ ہو ان سے فائدہ نہ اٹھاؤ اور مر گئے اور دنیا سے چلے گئے تو ان کا سارا علم ان کے ساتھ گیا اور یہ پوری امت محروم رہ جائے گی اسی لیے مسد احمد بن حنبل کی روایت سبرانی کی روایت حجت الوداع کے موقع پر عرفات کے میدان میں آپ نے اعلان کیا اے میرے امت کے لوگوں خود العلم قبل لائی یقمت خود العلم قبل لائی یقمت خود العلم قبل تب نہ اے مسلمانوں علم کے اٹھ جانے کے پہلے پہلے علماء سے علم سیکھ لو علما سے علم دیکھ لو کب نہیں سیکھے کہ علم اٹھ جائے علم کو سیکھ لو ایک بدو کھڑا ہوا اس نے کہا یہاں رسول اللہ کئی پہلو کو بدو علم علم کیسے اٹھ جائے گا آپ نے ساتھ ہمارا علم ایسا نہیں کہ قرآن اٹھ جائے حدیث اٹھ جائے علم کے اٹھانے کا مطلب یہ اللہ اللہ حکمر اللہ میرے امت کے لوگوں سن لو ان میں دیہات علم دیہات بلما العلماء الا ان ذهاب العلم ذهاب العلماء الا ان ذهاب العلم ذهاب العلماء علم کے اٹھ جانے کا مطلب یہ علماء اٹھ جائیں گے اور گاؤں اور شہر اور گاؤں کے لوگ جو ہے بغیر علماء کے زندگی گزاریں گے علماء تھے علم تھا قبر میں چلے گئے محلے کو لوگ علما اور علم سے محروم ہو گئے اسی لیے آپ نے ساتھ ہمارا جو علما مل جائے ان سے علم کو حاصل کر لو اور نہ علما کی طرح جانے کے بعد شاید تمہیں شناب والا کوئی نہ ملے اللہ تعالیٰ ہمیں علماء کی قدر کرنے کی توفیق میں فرمائے کروائے سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دی جو آج مل گئے ہیں غریب اللہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ کو تارا نہ کرتے ہیں موت العالم سلمت في الإسلام لا يشدها شيء مقترة في الليل والنهار عبد الله بن مسعود نے کہا اے لوگوں دین کا سب سے بڑا خسارہ اسلام کا سب سے بڑا رکن جو ہوتا ہے وہ عالم ہے دین ہوا کرتا ہے عالم اگر مر جاتا ہے تو قیامت تب اس کا بدل کائنات نہیں پایا جاتا اس لیے علماء کی قدر کرو ارے خود الحمد لخب خود الحمد علما کے اٹھنے کے پہلے پہلے علم کو حاصل کرو اللہ تعالیٰ دنیا بھی دونوں قسم کے علوم کو حاصل کرنے کے توفیق نصیب فرمائے ہمارا جو توس کا ترقی کا پوری دنیا کی قیادت کا پوری دنیا کی رہنمائی کا جو ہمارا منصوب منصور و مقام تھا اللہ نے ہمیں شہدا اللہ عرد بنایا ہے اللہ پھر دوبارہ وہ نصیب کر دے ہر قسم کے منقرات سے بچائے برائیوں سے بچائے کبر و کبڑوں سے بچائے جہالت و لا بچائے لا سے ہم نے جو بیمار ہو سے فرما جو مقروض اللہ ان کے قرض کو ادا کرا دے جو پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانی کو ان کی پریشانی کو دور کر دے جو بے روزگار ہیں اللہ انہیں حلال روزی اور روز روز لگا دے اللہ جو جو و سیخ میں ہیں ان کو توبہ کرنے کے توفیق توفیق نصیب فرما جس ملک میں ہم رہتے ہیں وہاں اس ملک کو اللہ تعالیٰ اب امان کا گہوارہ بنا دے دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہو اللہ تعالیٰ انہیں و امان نصیب فرما جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کے حکام شیخ خلیفہ اور ان کے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ اچھے اعمال کے توفیق نصیب فرما انہیں چہ نصیب فرما انہیں ہم اسلام کی نصیب فرما آپ ان کی مدد کریں نہیں ہم سے وہی کہاں بہت ہیں جس میں پوری امت کا امت کا فائدہ ہو ہر غلط کام سے اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں کو روک لے اور جس شہر میں رہتے ہیں وہاں کے حاصل شیخ سلطان احمد اللہ کو اللہ تعالیٰ صحت اور آفیت نصیب فرمائے انہیں امر و امان میں رکھے اللہ ان سے وہی کام ہے جو امت اور ملت قوم اور دین کے لیے فائدے مند ہے ہر ایسے کام سے اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں کو روک لے پکڑ لے جس میں امت کا نقصان قوم اور ملت کا خسارہ ہو ہر برائی سے اللہ تعالیٰ انہیں محسوس کر دے اللہ پھر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات عباد اللہ اللہ اللہ اللہ رحمكم ان بالعدل والمنکر تذکرون ولذکر اللہ وسلم اکبر